کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں تیرے بغیر اللہ زندگی موت ہے زندگی نہیں تیرے بغیر اللہ زندگی موت ہے زندگی نہیں سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ بیٹھا ہوں میں جھکائے سر بیٹھا ہوں میں جھکائے سر نیچے کیے ہوئے نظر بیٹھا ہوں میں جھکائے سر نیچے کیے ہوئے نظر بزم میں سب صحیح تو جو نہیں کوئی نہیں بزم میں سب صحیح تو جو نہیں کوئی نہیں سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ ناز سے کہو اللہ نیاز سے کہو اللہ مزے سے کہو اللہ دل ہے امید و بیم میں دل ہے امید و بیم میں کشمکش عظیم میں بیٹھے ہوئے حریم میں بیٹھے ہوئے حریم میں ہاں کبھی ہے کبھی نہیں ہاں کبھی ہے کبھی نہیں سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ